آج امریکہ میں ہیلوین کا تہوار تھا مذہبی حیثیت تو اس کی بالکل ہی ختم ہو گئی تھی اگر کبھی کوئی تھی بھی صحیح فی الحال تو یہ صرف بچوں کا ایک کھیل بن کر رہ گیا تھا جس میں وہ گھر گھر جا کر ٹافیاں جمع کرتے تھے اور ڈرانے کرداروں مثلا ڈیروکیلا کے کپڑے پہن کر میک اپ کرتے تھے عبداللہ نے سوچا اچھا موقع ہے پڑوسیوں سے ملنے کا ویسے بھی عبداللہ کی فیملی اس پورے محلے میں مسلمان اور پاکستانی فیملی تھی کہ یہ بہت امیروں کا علاقہ تھا اور کوئی کوئی ہی یہاں رہنا افورڈ کر سکتا تھا مگر یوٹیوب اور فیس بک بھرے پڑے تھے ان بیانات سے کہ ہیلووین منانا شیطان کو ماننے کے مترادف ہے اور کفر الحاد کے فتوے الگ عبداللہ نے بہت سوچا کہ گھر پر بچے آئیں گی پہلی بار کسی مسلمان سے سابقہ پڑے گا خالی ہاتھ بھیجنا مناسب نہیں وہ بہت ساری ٹافیاں لے آیا اس کے اپنے بیوی بچے ٹافیاں لینے چلے گئے وہ لگا ٹوفیاں بانٹنے جو بھی گھر آیا وہ ٹوفیوں کے سائز اور مقدار پر حیران ہوا کہ عبداللہ دل کھول کر بانٹ رہا تھا کچھ نے تو کہہ بھی دیا کہ انہیں اس گھر سے کچھ ملنے کی امید ہی نہیں تھی عبداللہ نے بچوں کے ساتھ آئے والدین کو بھی سلام کیا اور خیریت پوچھی اس بہانے اس کپڑے محلے سے تعارف ہو گیا اور محلے والوں پر بھی مسلمانوں کا شاید کوئی نیوٹرل امیج بن سکا ہو عبداللہ کو سمجھ نہ آتی تھی کہ صرف کفر الحاد کی فتوے لگا کر اور غیر مسلموں کو ہر ہر چیز کو بلا بھڑا کہہ کر آپ کیوں کر تبلیغ کر سکتے ہیں دائی کی نظر میں وسط ہونی چاہیے دل بڑا جو ان چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے منزل کو دیکھ سکے عبداللہ آج کی رات سونے لیٹا تو اسے ایک خیال آیا اس نے جمع ہونے والی ساری ٹوفیاں نکال کر بستر پر ڈھیر کر دی اور لکھنے لگا کس گھر والے نے کون سی اور کس قسم کی ٹافیاں دی ہیں جلد ہی وہ پروگرام لکھنے کے قابل ہو گیا کمپیوٹر میں جس سے وہ ملنے والی ٹافیوں کو ان کے گھروں سے لنک کر سکتا تھا پھر اس نے درجنوں کے حساب سے online public data scientist کو کھنگالا اور وہ ٹوفیوں کی مدد سے یہاں تک معلوم کر سکا کہ دینے والوں کی سالانہ تنخواہ اور آمدنی کتنی ہے گھر میں کوئی بچی یا بیٹی بھی ہے یا نہیں اور گزشتہ الیکشن میں انہوں نے ووٹ کس کو دیا تھا عبداللہ نے صبح ہونے سے پہلے پہلے ایک مفصل مضمون لکھ کے انٹرنیٹ پر ڈال دیا اور اس کے بعد زیادہ دیر نہیں لگی اس کے شہر میں اس کا چرچا ہونے لگا بہت سے دوست بنے بہت سے ملنے کے لیے آئے اور عبداللہ کھندہ پیشانی سے ان کے سوالات کے جوابات دیتا رہا عبداللہ کو اس اجنبی ماحول میں یہ بہت بھلی لگی ابھی اس تہوار کو گزرے کچھ ہی دن ہوئے ہوں گے کہ عبداللہ کو اپنے ملک سے ایک دوست کی بڑی کڑاکے پر ای میل مصول ہوئی ڈاکٹر عبداللہ آپ کے لیے دل میں بڑا احترام تھا اور ایک باطل خیال تھا کہ آپ مسلمان ہیں مگر آپ کی ہیلوین کی حالیہ عیاشیاں دیکھ کر آپ کے اس تہوار میں جوش و خروش کو دیکھ کر آپ کی دینی بے گیرتی کا احساس ہوا تمہیں پتا ہے عبداللہ کہ تم اتنے زلیل و خوار کیوں ہو اس لیے کہ تم سوچتے بہت ہو لانت ہو تم پڑھ کے بھگوڑے کی طرح بھاگ کر منہ چھپائے امریکہ میں بیٹھے ہو تمہارے ان سوالات کی وجہ سے تم ایدی نہ نہ بن سکے ہی ٹاٹا کی طرح کوئی کمپنی ہی بنا سکے اس بے دینی بغیرتی کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے اس کی امید تو مجھے غیر مسلموں سے بھی نہ تھی خیر ملکی کردار اور غیر ملک کے ٹکڑوں پر پڑنے والے ایجنٹس کیسے ہوتے ہیں آج پتا لگا خدا آپ کو جہنم وسال کرے عبداللہ کے لیے اس قسم کی ای نئی نئی تھی نہ تنزو تن نہ تنزو تانے میں ڈوبے تحریریں نہ ہی کوئی اچمبے کی بات تھی ملک کے طبقہ اشرفیہ سے اس زمان میں گفتگو ہوگی نہ ہی ملال اس بات کا کہ جہنم کا ایک اور پروانہ مل گیا عبداللہ پرشان اس بات پر تھا کہ یہ آخر دینی بے گیرت کہتے کسی ہیں اور یہ دینی گیرت ہوتی کیا ہے اور اس گیرت کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے کیا دینی گیرت صرف اس بات کا نام ہے کہ آدمی شلوار قمیض پہن لے سر پر ٹوپی رکھ لے اور دنیا کی ہر ہر چیز کا بائیکاٹ کرتے یا اس بات کا کہ غیر مسلموں سے بات چیت ختم کر دے ان سے ان کے ملکوں سے ان کی ہر چیز سے نفرت کرے اور پھر بھی دینی گیرت کے الاؤ کی آگ ٹھنڈی نہ پڑے تو چھڑی اپنے مسلمان بھائیوں پر چلائے میں بانٹے کفر و الحاد کے فتوے جاری کرے یہ دھارا یوں ہی بہتی رہی تو ایک دن دنیا میں کوئی بھی گیرت مند نہ بچے گا یہ دینی گیرت کہاں چلی جاتی ہے جب پوری قوم کشکول لیے آئی ایم ایف کے سامنے بھی مانگتی ہے یہ دینی گیرت کہاں چلی جاتی ہے جو ورلڈ بینک کس روک لیتا ہے اور ملک میں بجلی سے لے کر پیٹرول تک اور نظر کیوں نہیں آتی جو اپنے ایک انچ رقبے کے لیے تو ملک سے لڑ جاتی ہے مگر پورے مستقبل کی پلاننگ کسی اور سے کرواتی ہے یہ دینی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب عقلیں گروی رکھوا دی جاتی ہیں ملکی باشندوں کو بیچ دیا جاتا ہے غیر ملک میں کس کر مسائل داغ کر چلے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یہ دینی گیرت کہاں سو رہی ہوتی ہے جب بارہ ہزار لوگ سالانہ ملک میں بھوک سے مر جاتے ہیں پندرہ سو سے اجتماعی زیادتی ہو جاتی ہے سینکڑوں کا ریپ ہو جاتا ہے چرچوں اور مسجدوں میں دھماکے ہو جاتے ہیں عبداللہ سوچنے لگا کہ ان دینی گیرت کے دعوے داروں کا گریبان نہیں دامن پکڑنا چاہیے پاؤں پکڑنے چاہیے کہ حضرت خدا کے واسطے رحم کریں خود بھی کام کریں اور دوسروں کو بھی کرنے دیں جتنی زندگی میں آپ نے گالیاں اور تانے دیے ہیں اتنی دعائیں ہی دے دی ہوتی تو شاید ایک آدھ مند آپ کے خانسان سے نکل گیا ہوتا عبداللہ سوچنے لگا کہ جب شخصیت پختہ ہو جائے تو آدمی بھوک اور افلاس کی پرواہ کیے بغیر نظریے پر کام کرتا ہے نظریہ تمام فطرتی تقاضوں کی طرح ایک ازلی بھوک اور طلب ہے جب شخصیت پختہ نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ آرام و سکون سے ضروریات زندگی پر توجہ دے اور جب معاشی بے فکری ہو جائے تو کی بات کرے طریقوں پر پلی ہوئی قوم جس کا حافظہ آدھے گھنٹے کا نہ ہو تو سوائے تنقید کی کر بھی کیا سکتی ہے آج عبداللہ کی کمپنی کی بورڈ میٹنگ تھی جس میں کمپنی کی فنانسنگ اخراجات اور سٹافنگ پر بات ہونی تھی کچھ کلائنٹس کی طرف سے ممکنہ پروجیکٹس بھی زیر بحث تھے عبداللہ نے کمپنی کے بنیادی اصول طے کرتے ہوئے سب پر بات واضح کر دی کہ نہ تو ہم سود پر کوئی پیسہ لیں گے اور نہ ہی کسی ایسے کلائنٹ کے لیے کام کریں گے جن کا شریعت سے براہ راست کوئی اختلاف ہو شروع کے ملنے والے کچھ کلائنٹس میں ایک کمپنی تھی جو کہ ڈیٹا سائنس کو استعمال کر کے یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کون شخص کس قسم کی شراب کو پسند کرے گا تاکہ اسے آئی فون ایپ کے ذریعے پسندیدہ شراب تجویز کی جا سکے ایک اور کلائنٹ چاہتا تھا کہ وہ جوئے کی بزنس میں مدد کریں اور اس جیسے بہت سے پروجیکٹس عبداللہ اپنے بورڈ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا اسے امریکہ میں پہلی شرح کمپلینٹ بورڈ میٹنگ دیکھ کر بڑی مسرت ہو رہی تھی بورڈ نے بڑا زور لگایا کہ باقی کلائنٹس تو ٹھیک ہیں مگر شراب والے میں کیا ہے ہم تو صارفین کی خریداری کی ہسٹری دیکھ کر صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آئندہ کیا خریدنا پسند کریں گے اب جہاں وہ ہزاروں دوسری اشیاء پسند کرتے ہیں وہاں شراب بھی صحیح نہ تو ہم پی رہے ہیں نہ پینے کا کہہ رہے ہیں نہ بیچ رہے ہیں مگر عبداللہ کا دل نہ مانتا تھا سو وہ نہ مانا ابھی میٹنگ کو ہوئے کچھ دن ہی گزرے ہوں گے کہ عبداللہ سے ملنے اس کے پڑوسی آ گئے میاں بیوی اور ایک ان کا کتا میاں بیوی نے ویکنڈ نائٹ کی مناسبت سے لباس پہنا ہوا تھا اور شراب کی بوتلیں ان کے ہاتھ میں کہنے لگے ہم کلب جا رہے ہیں سوچا آپ کو بھی ساتھ لیتے چلیں عبداللہ نے کہا جی ضرور آئیں تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں پھر تبدیت میں ہوا تو ضرور چلیں گے عبداللہ نے نہ صرف انہیں گھر میں بلا لیا بلکہ ان کے کتے کو بھی بلو نے کتے کو پیالے میں کچھ دودھ اور کھانا دیکھ کر سائڈ پر بٹھا دیا وہ عبداللہ پر شدید حیران تھی کہ کہاں تو کل تک وہ شراب کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا اور کہاں آج گھر میں بٹھا کر شراب پیتا دیکھ رہا ہے مگر وہ ہمیشہ کی طرح صرف دیکھتی رہی عبداللہ نے بات شروع کی آپ لوگوں نے یہاں آ کر بہت اچھا کیا مجھے آپ کے ملک اور کلچر کے بارے میں جاننے کا بڑا شوق ہے آپ کا ملک بہت اچھا ہے امن ہے سکون ہے اور یہ محلہ تو مجھے بہت ہی پسند ہے امریکہ کے دنیا میں کتنے احسانات ہیں یہ سارے ایجادات میڈیکل سائنس کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی ذہین اور باہمت قوم سے صرف اچھے کی ہی امید کر سکتی ہیں یہ قوم لگتا ہے اپنے ہر منٹ کا حساب رکھتی ہے اور خرافات کے لیے تو جیسے اس کے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے پھر مہمانوں نے امریکی کچرے کے بارے میں کچھ دیر گفتگو کی شراب کی بوتلیں ختم ہو چکی تھی جنہیں بلوں نے کپ کا کچرے میں پھینک دیا تھا اور اس کے بدلے گرین ٹی وہ ان کے سامنے رکھ چکی تھی مہمان جب سب اپنی کہہ چکے تو کہنے لگے ڈاکٹر عبداللہ اپنے کلچر اور مسلمانوں کے بارے میں تو کچھ بتائیں یہ کیوں ذرا ذرا سی بات پر سیکھ پا ہو جاتے ہیں یہ کارٹون بنانے والا کیا معاملہ ہے آپ کا دین کیسا ہے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے عبداللہ نے بڑے مفصل انداز سے اسلام کا ایک مختصر مگر جامعہ تعارف کروا دیا اور رسالت پنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت پر خدمات کو بھی تاریخ و جغرافیہ کی روشنی میں بیان کر دیا دونوں مہمان اس گفتگو سے بڑے متاثر ہوئے کہنے لگے دو سوال اور عبداللہ نے کہا جی فرمائیں جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ مسلمان غیر مسلموں سے جزیہ لیتے ہیں اور اگر اسلامی مملکت آ گئی تو وہاں رہنے والوں کی ساری کمائی مسلمان ہترا لیں گے اور دوسرا اسلام اتنی چھوٹی عمر میں شادی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے یہ تو معصوم بچیوں پر سراسر ظلم ہے سوالات کی نوعیت دیکھتے ہوئے عبداللہ سمجھ گیا کہ ان مہمانوں نے یقیناً اسلام کا مطالعہ ضرور کیا ہے یا کم از کم اسلام کے خلاف لکھے جانے والے مزائم اور انٹرنیٹ بلاگز ضرور پڑھے ہیں آپ انٹرنیٹ پر موجود تمام بلاگز کھنگال لیں اور اسلام کے خلاف موجود تمام کتابیں اور لٹریچر پڑھ ڈالیں پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے آج تک کوئی لگ بھگ دو سو سالوں میں لکھے جانے والے اعتراضات کی اصل کوئی صرف تیس پینتیس ہی سوال ہیں جس کو ہر دور ہر ملک میں اسلام کے خلاف لکھنے والوں نے متاثرین نے اور حاسدین نے گھما پھرا کر بڑھا چڑھا کر پیش کیا کتاب لکھتے وقت تو کم از کم مصنف کچھ حوالہ جات اور ماخذ کا خیال رکھتا ہے انٹرنیٹ بلاگز پر تو اس قید کی بھی پوری چھوٹ جو چاہے لکھ تو کس نے جانچنا ہے اور کس نے مناظرہ کرنا ہے سوال تو سوال ان پر دیے جانے والے جواب بھی پڑھ کے آدم ماتم ہی کر لے تو اچھا ہے نہ سوال لکھنے والوں نے کبھی دل سے پڑھنے کی کوشش کی اور نہ جذباتی جواب دینے والوں نے ریسرچ کی کی جس زبان میں آج کل کے نوجوان مشقرین کو جواب دیتے ہیں اس سے بدر جہاں بہتر زبان تو دلی کی طوائف بولتی تھی عبداللہ نے لمبی آبھری مہمانوں سے مخاطب ہوا جناب طویل بحث ہے انشاءاللہ کچھ لکھ کر ضرور چھپوا دوں گا کچھ آسان باتیں عرض کر دیتا ہوں عبداللہ نے دل ہی دل میں تین بار یہ دعا پڑھ لی اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرا کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اسلامی معاشرے میں غیر مسلم کے رائٹس مسلمانوں سے زیادہ ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ اسلامی مملکت کے فرائض میں شامل ہے رسالت پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیر مسلم کا قتل ہو گیا اسلامی مملکت میں تو قیامت کے دن میں ان کا وکیل بن جاؤں گا غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی ہے عبادت گاہیں بنائیں آباد رکھنے کی بھی اور ہر قسم کا پیشہ اختیار کرنے کی بھی جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہو جنگ کی صورت میں اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک غیر مسلم اپنے ہی بھائی بہنوں اپنے ہم مذہب کے خلاف آ رہا ہو کہ اس کی دینی اہمیت اس بات کی اجازت نہ دے اور ضمیر الگ کا چوکے لگاتا رہے تو ایک تو اسے مکمل حفاظت دی گئی دوسرا یہ کہ جو خطرے والے کام تھے اس سے بھی رعایت بخشی گئی تو اس رعایت کی وجہ سے ایک معمولی سا اضافی ٹیکس ہے جسے جزیہ کہتی ہیں اور بس اگر اسلام اسی طرح غیر مسلموں کی املاک ہڑپ کرتا تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفہ راشدین اور صحابہ کرام اجمعین کو کیا ضرورت تھی کہ یہودیوں سے قرضہ لیں اور جہاں تک اضافی ٹیکس کا سوال ہے یہ تو آج تک رائج ہے مسلمان تو کیا غیر مسلمان ملکوں میں بھی مثلا امریکہ میں کیونکہ میں امریکی شہری نہیں ہوں تو میری تمام تر آمدنی پر اضافی ٹیکس کٹتا ہے اور ٹیکس ریٹرن میں چھوٹ بھی کم ملتی ہے اگر آپ کے بچے امریکن ہو تو آئی آر ایس کی ڈیڈکشن ملتی ہے ورنہ نہیں اور ایسی ہی بی ٹریٹیز تمام ملکوں کے درمیان اقوام متحدہ کے زیر سایہ آج بھی موجود ہیں بلکہ پھل پھول رہی ہیں اب اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ غیر امریکیوں پر ظلم کر رہا ہے یا ان کا مال ہڑپ کرنے کے در پر رہتا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا جس قانون جس تہذیب میں آپ رہتے ہیں ان کی قوانین تو ماننے پڑتے ہیں کاش مسلمان لا کا طالب ان ہارڈورڈ جیسی یونیورسٹی میں آ کر تمام اسلامی قوانین کا موازنہ کرے آج کل کے بین الاقوامی قوانین اور ٹویٹیز سے تو یقین جانیے اگر ٹھنڈے دل سے اور بہترین دماغ سے سوچا جائے تو امریکہ اسلامی قوانین لاگو کر دے ویسے بھی درجنوں ایسے قوانین امریکہ میں آج تک رائج ہیں جو سیاست اسلامی ہیں مثلا رائل اسٹیٹ اور پڑوسیوں کے حقوق کا چارٹر لگتا ہے امریکہ میں کسی مسلمان عالم نے لکھا ہے کاش کوئی اس پر کام کر سکے دوسرے سوال کا جواب تو آپ خود ہی دے سکتے ہیں صرف تھوڑی سی کامن سینس کی ضرورت ہے اجازت اور حکم میں بڑا فرق ہے اسلام بلوگیت کے بعد شادی کی اجازت دیتا ہے والدین کی رضامندی کے بعد جسے آپ امریکہ میں پیرنٹل کونسنٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہر ملک و معاشرے کی روایات بھی تو ہیں اگر بات صرف اتنی ہے کہ کم عمر میں شادی کی اجازت دینی ہی نہیں چاہیے تو میں آپ سے درخواست کروں گا تھوڑا سا طریق کا اور تھوڑا امریکہ کے قانون کا مطالعہ کر لیں اسلام سے پہلے رومن امپائر میں شادی کے لیے قانونی عمر دس سے چودہ سال تھی قانون تو تھا ہی اشرفیہ کے لیے باندی غلاموں یا نچلے طبقوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا چوتھی صدی تک چرچ میں قانونی عمر بارہ سال تک تھی سولہویں صدی کے آغاز میں یورپین ممالک میں یہ عمر تیرہ سے سولہ سال کے درمیان تھی اور امریکہ میں پانچ سے دس سال کے درمیان تاریخ میں سولہ سو نواسی میں ورجینیا کی ریاست میں دس سالہ بیویوں کے کئی حوالہ جات موجود ہیں نویں صدی عیسوی میں انگلستان میں قانونی عمر آٹھ سے دس سال تھی اور پندرہ صدی تک امریکن کالونیوں میں یہی رواج تھا شیکسپیئر کی جولیٹ بھی تو تیرہ سال کی تھی عبداللہ نے ہستے ہوئے کہا جی آپ کی بات بجا ہے میں ماضی کی بات نہیں کرتا میں تو آج کل کے دور کی بات کرتا ہوں مہمانوں نے سوال کیا آج کل کے ماڈرن پڑھے لکھے تہذیب یافتہ اور حقوق نسواں کے بردار دور میں کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر میں بچیوں کی شادی کر دی جائے مہمان صاحب کچھ جوش میں آ گئے دیکھیے عبداللہ امریکہ میں شادی کی عمر خواتین کے لیے تیس سال یا اس سے کچھ زائد ہے یہ اٹھارہ کے آس پاس بیس اکیس سال کی عمر کچھ مناسب نہیں لگتی عبداللہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہمیں یہ بتائیں کاغذ کے ایک ٹکڑے سے آپ کو پریشانی کیا ہے بالکل نہیں ہمیں تو پریشانی معاملات کو کیسے نبھائیں گی اور حمل کے مرائل کیسے طے کریں گی عبداللہ نے شوق آنکھوں کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی خدایا آپ جیسے معصوم لوگ تو ملکوں کا سرمایہ ہوتے ہیں کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے ٹی وی ریڈیو بھی نہیں جناب والا انیس سو ساٹھ تک ٹیلی وائل میں سات سال کی عمر کی بچی سے جنسی تعلق جائز تھا اگر ماں باپ کی مرضی سے شادی ہوئی ہو سوائے ایک آت کو چھوڑ کر آج بھی امریکہ کی تمام ریاستوں میں شادی کی قانونی عمر سولہ سال ہے اٹھارہ نہیں میسا چوٹی ریاست میں بارہ سال ہے انڈانیا ہوائی جارجیا میں پندرہ اور پینیسلونا اور نیو یارک میں چودہ کیلیفورنیا میں کم از کم عمر کی کوئی قید ہی نہیں ہے اگر ماں باپ کی مرضی شامل ہو تو کسی بھی عمر میں شادی جائز ہے کتنی ہی ایسی ریاستیں ہیں جو عمر کی حد میں مزید کمی کر دیتی ہیں اگر لڑکی حاملہ ہو تو اور جہاں تک جنسی معاملات یا حمل کی مشکلات کا سوال ہے تو امریکہ میں تقریباً کے قریب ہائی اسکول میں پہنچنے والے ان مرحال سے گزر چکی ہوتے ہیں سال میں کوئی دس لاکھ بچیاں تیرہ سے انیس سال کی عمر میں حاملہ ہو جاتی ہیں یعنی ہر منٹ میں دو امریکی حکومت سال کا چالیس بلین ڈالر صرف انہی کی دیکھ بھال بچاؤ اور مشورے اور تعلیم پر خرچ کرتی ہیں حاملہ ہونے والی ان لڑکیوں سے ان کے ہونے والے بچوں کے باپ شادیاں نہیں کرتے ہر دس میں سے آٹھ لڑکے بغیر شادی کے بھاگ جاتے ہیں نفاسی فیصد لڑکیاں اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ پاتی یہ بچیاں امریکہ میں ہونے والی پیدائش کا اکیس فیصد بنتی ہیں انیس سو پچہتر تک یہ باون فیصد تھی آج بھی امریکہ میں اکتالیس فیصد بچے شادی سے پہلے پیدا ہوتے ہیں آپ فرما رہے تھے کہ عمر تیس سال ہے شادی کی ارے بھائی امریکہ کے اپنے صدر گروف کلیولینڈ نے دو جون اٹھارہ سو چھیاسی کو وائٹ ہاؤس کے بلو روم میں فرانسس فلوسم کی شادی کی جب خاتون اول کی عمر صرف اکیس سال تھی تو آپ کی اوس عمر سے وہ بھی قابل تہذیب قرار پائے آپ لوگوں کی حقائق کے برخلاف انہی تقریروں کی وجہ سے پاکستان انڈیا اور ایسے ہی کئی ممالک میں شادی کی قانونی عمر اٹھارہ سال کر دی گئی ہے مگر آپ کے یہاں ایسا نہیں اور مسلمانوں کا ہی رونا کیوں انڈوریا کولمبیا اور پیراگوئے میں آج تک یہ عمر چودہ سال ہے مالی اور انگولا میں پندرہ سال میسکیسو اسکاٹ لینڈ سیجلون کیمبیبیا انگلینڈ لائبریریا میں سولہ سال اور ان میں سے کوئی بھی اسلامک ملک نہیں ہے کتنے ہی ڈک آف انگلینڈ ہیں جن کی شادیاں سولہ سال کیا چودہ سال یا اس سے بھی کم عمر میں ہوئیں بحث اس بات کی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ہر معاشرے ہر ملک ہر طبقہ ہر تاریخ ہر جغرافیہ کے اپنے اپنے اتوار ہوتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے اگر کوئی مفلوق الحال بچی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو بلا شبہ واجب تحریر ہے وہ بھلا پاکستان میں ہو یا امریکہ میں آئیں مل کر ارلی ٹینیجری پریگنسی پر آئی فون کی کوئی ایپ بناتے ہیں کہ بیچاری بچیوں کا بھلا ہو اسلام اور حقوق نسماں پر پھر کسی روز تفصیل سے بات کریں گے عبداللہ کو مہمانوں کو عبداللہ نے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی وہ حیران رہ گئے کہ اس شخص کو ملک میں آئے جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں گزرے اور وہ ان کے اپنے ملک کے بارے میں اتنا جانتا ہے خیر وہ اچھے سے گڈ بائی کہہ کر رخصت ہوئے اور آتے رہنے کا وعدہ بھی کیا